قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے مالک بن سعصا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق بیان فرمایا کہ پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا کون ہے کہا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا کہ جی ہاں پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یاہیا علیہ السلام وہاں موجود تھے یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یاہیا اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیس